اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوہے پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں